اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنی موت سے پہلے ضرور بالضرور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے اور قیامت کے دن وہ ان لوگوں کے خلاف گواہ بنیں گے